محمد بن سیرین سے روایت ہے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح کی نماز میں قنوت کی تھی کہا ہاں رکوع سے تھوڑی دیر بعد صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چھیالیس